فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنذون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت مال من صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز دینی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں رمضان کا آخری اشرا شروع ہونے والا ہے اس آخری اشرے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اسی آخری اشرے کی تاپ رات میں اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کو نازل فرمایا اور وہ رات ہزار مہینے کے عبادت سے بہتر ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائنہ انزلنا فی الۃۃ القدر ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے کے عبادت سے بہتر ہے اس لیے ان آخری دس دنوں کی تاپ راتوں میں جاگنا انسان کے لیے مصنون ہے اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور اس طریقے سے یہ دعا انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاپ راتوں شب قدر کے اندر اور آخری اشرے میں اور یا شب قدر میں خاص طور سے اللہ ان کا افون تحب الاف و فافی جیسا کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سر سوال کیا کہ اگر ہمیں شب قدر ملے تو ہم کون سی دعا پڑھیں تو ہمارے نبی نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو اسی طریقے سے آخری اشرے کے اندر اعتکاف کرنا مصنون ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے اعتکاف کرنا تو یہ جو آخری اشرا آ رہا ہے بڑی فضیلت کا حامل ہے اس آخری اشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اللہ رب العامن کی بات کیا کرتے تھے کمر کس لیتے تھے اور ان آخری اس آخری اشرے میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے اور حدیثوں کے اندر آتا جس طریقے سے تیز آندھی چلتی ہے اس طریقے سے فقر و فاقہ کا خوف کیے بغیر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے اس آخری اشرے کی شروعات ہونے والی ہے لہذا ایک انسان کو اور زیادہ کمر کسنا چاہیے اور چونکہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے والا ہے اس لیے اختتام سے پہلے انسان کو جو کچھ غلطیاں خامیاں رہ گئی ہیں ان کی تلافی کرنی چاہیے اور اس طریقے سے اس عشرے کو کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار میں قرآن کی تلاوت میں اور اس طریقے سے رات کے جاگنے میں اور دعاؤں کے پڑھنے میں انسان کو گزارنا چاہیے اللہ رب العامین ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے چونکہ عام طور سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینا افضل ہے اگرچہ رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ سال میں دی جانے والی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہو اور وہ مال نصاب کو پہنچا ہو تو انسان اس پر ڈھائی فیصد زکوٰۃ دیتا ہے لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کا صدقات و خیرات کرنے کا ثواب زیادہ ہے اس لیے عام طور سے بلکہ پورے مسلمان کا مویش رمضان کے بابرکت مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کی مناسبت سے زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل مختصر وقت میں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا کرنا سی بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے اور زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ تقریباً بیاسی مقامات پر ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر بیاسی جگہوں پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا انسان کے لیے ضروری ہے یہ اسلام کا رکن ہے بنیادی رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے قرآن مجید کے اندر سخت وعید آئی ہوئی ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سور توبہ کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب شار فرماتا ہے کہ وہ الدین ایک رضون الضحب ولا الفقون الحاف صبی اللہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ختم نہیں کرتے فبشر ہوں بے عذابن علیم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجیے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنا مال دیا لیکن اس مال میں اللہ رب العامین کے بتائے ہوئے حقوق اور طریقے کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجیے یوم علیہ یوم یوم علیہ یا فینار جہنم جس دن ان کے سونے اور چاندی کو ان کے مال و جائیداد کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا فتقوا بہا جباؤہم ان کی پیشانی کو داغا جائے گا وہ جنوب ہوں وہ ہوں اور ان کی بغلوں کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ہاضا ما کنس تم لے یہ اس کا نتیجہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا فضوق ما کل تم تکرزوم لہذا اس کا انجام چکھو جو تم نے دنیا کے اندر مال کو جمع کر کے رکھا تھا لہذا جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس مال میں اللہ ہر ملامین نے غریبوں کے ایک حق رکھا ہے اور زکوٰۃ کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ اور بڑھوتری کے زکوٰۃ کا ایک معنی اضافہ اور بڑھوتری کے ہے مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العالم مال کے اندر اضافہ کرتا ہے مال کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مان افسط معلوم صدقہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال کے اندر اللہ اربامن اضافہ کرتا ہے اور اللہ اربامن کی طرف سے دو فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ داہنی طرف بیٹھتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف بیٹھتا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے دائنی طرف والا فرشتہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے اللہ آتی مم اللہ آتی منفقن خلفہ اللہ اربامن تو خرچ کرنے والے کو اور دے دے فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے آدمی کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں جن کو زکوٰۃ ملتی ہے جن کو صدقات و خیرات ملتے ہیں وہ غریب لوگ دعائیں کرتے ہیں لہذا زکوٰۃ دینے سے صدقہ تو خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے بلکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے اس کے مال کے اندر کمی آتی ہے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی مختلف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں الجھا دیتا ہے پریشانیوں میں مسائل میں اور دنیا کی دیگر چیزوں کے اندر الجھا کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کی ساری دولت وہیں پر خرچ ہو جاتی ہے انسان محسوس نہیں کرتا ہے لیکن حقیقت میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ رب کا عذاب اس شخص کے لیے ہے اللہ رب العامن کی طرف سے اس کے لیے سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور جو بائیں فرشتہ جو بیٹھتا ہے بائیں طرف وہ کہتا ہے اللہ آتے ممسکن طلفا اللہ ابامن جو روک کر کے مال کو رکھتا ہے اس کے مال کو تو برباد کر دے فرشتے دعائیں کرتے ہیں بربادی کی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا لہذا مال کی زکات دینے سے صدقات و خیرات کرنے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے جس کنویں سے میرے بھائیوں پانی نہ نکالا جائے وہ کنواں سوکھ جاتا ہے جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے اس عورت کے پستان میں دودھ بند ہو جاتا ہے دودھ ختم ہو جاتا ہے لیکن جو عورت دودھ پلاتی ہے اللہ اربان اس پستان کے اندر دودھ پیدا کرتا رہتا ہے اور بچے کی خوراک ملتی رہتی ہے لہذا اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اربان اسے اور زیادہ کرتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اربان اس کے مال کو اس طریقے سے پالتا ہے جس طریقے تم میں سے کوئی آدمی اپنے اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اتنا اتنا زیادہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جو اللہ آدمی کو دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر لوگوں کا حق رکھا ہے تو جو ان کا حق ادا کرتا ہے اللہ بامین اس کے ذریعے سے مال کے اضافہ کرتا ہے اور اگر سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ دنیا کے تمام مسلمان اگر زکوٰۃ ادا کر دے ہمارے معاشرے میں کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جو معاملہ ہے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ہماری مصلحت کے لیے غربا اور فقرا کی مصلحت کے لیے اور معاشرے کے اندر توازن برقرار رکھنے کے لیے اور اس طریقے سے جو چوری اور ڈکیتی کے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ جیسے اہم اور مقدس فریدے کو ہمارے اوپر فرض کیا اگر ہم دیانتداری کے ساتھ مسلمان ادا کر دیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا کوئی بیمانی کوئی چوری کوئی ڈکیتی نہیں کرے گا انسان چوری ڈکیتی کیوں کرتا ہے جب اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے انسان چوری اور ڈکیتی کرتا ہے لہذا اگر انسان سچائی کے ساتھ مسلمان زکوٰۃ کو دے دیں تو انسان مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی فقیر اور کوئی محتاج باقی نہیں رہے گا کیونکہ زکوٰۃ میں ایسے لوگوں کا اللہ ابامن حق رکھتا ہے یہ زکوٰۃ میرے بھائیوں بہت اہم عبادت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہی مال قیامت کے دن گنجا صاف بن کر کے آئے گا اسے ڈسے گا اسے کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو گن گن کر کے رکھا کرتا تھا اور اللہ اربام اس کے جسم کو سزا دے گا اسی آگ کے اندر جہنم کی آگ میں اس کے مال کو داغا گرم کیا جائے گا اور اس کے جسم کو داغا جائے گا اس لیے اللہ ابراہین نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے میرے بھائیوں ایک اہم عبادت ہے یہ زکوٰۃ کس طریقے سے آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے یا ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ چار چیزیں ہیں جس پر انسان زکوٰۃ دیتا ہے اختصار کے ساتھ ایک تو زمین جو غلہ پیدا ہوتا ہے اگر انسان کا زمین سے پیدا ہونے والا غلہ سوا سات کنٹل سات سو پچیس کلو اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس میں اگر زمین سے اگر آسمان کی بارش سے وہ پیدا ہوتا ہے دسواں حصہ دیتا ہے اور اگر انسان اپنی محنت سے سوسی سیچتا اور سیراب کرتا ہے تو پانچواں حصہ اللہ کی راہ میں عشر کے طور نسب آدھا عشر دیتا ہے یہ گلے کا نصاب ہے پھل کا نصاب ہے یا زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کا نصاب ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے جانور جانور کے اوپر زکات ہوتی ہے تیسری چیز کیا ہے وہ چیزیں ہیں جو ہم اور آپ جس کی تجارت کرتے ہیں حسط انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ جو ہم نے سامان تجارت کے لیے رکھا ہے اس پر بھی ہم زکوٰۃ نکالیں تجارت کا سامان یعنی بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہے آپ کے پاس دکان ہے یا اس طریقے سے اور چیزیں آپ کے پاس آپ سے بیچتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں اور کماتے ہیں پیسہ بھی لیتے ہیں ان چیزوں میں بھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کے اندر کہا گیا ہے کہ انہیں باقاعدہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تھا چوتھی چیز یہ ہے کہ سونا اور چاندی سونا اور چاندی اور جو بھی انسان کے پاس کرنسی ہے جو نصاب ہے اس نصاب کو پہنچنے کے بعد انسان سال میں ایک مرتبہ زکات دیتا ہے سونے کا نصاب پچاسی گرام ہے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہے میں یہاں ایک اشکال کا جواب دے دوں کہ سونے اور چاندی کے اندر بڑا گیپ ہے بڑا فرق ہے پچاسی گرام سونے کی قیمت تقریباً انڈین روپیے دو لاکھ کے برابر ہوگی جبکہ ساڑھے باون تولہ چاندی قیمت پچیس سے لے کر کے تیس پینتیس ہزار روپئے تک ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس نصاب کا انسان اعتبار کرے گا سونے کا کرے گا چاندی کا کرے گا اس کے بارے میں اہل علم نے یہ جواب دیا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان چاندی کے نصاب کا اعتبار کرے کیونکہ اس میں زیادہ فقیروں کے لیے ان کے حقوق کی ادائیگی ہے اور فقیروں کو زیادہ مال ملے گا لہذا اسی صورت میں اگر انسان چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتا ہے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ سونے کا نصاب کا اعتبار کرتا تو تو گار نہیں ہوگا کیونکہ دونوں نصاب شریعت نے مقرر رکھا ہے اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں اتنا گیپ کیوں ہے اتنا فرق کیوں ہے اس کا جواب کئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جس زمانے میں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام کے اندر نصاب رکھا گیا سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہ رہا ہو اور آج سے میرے بھائیوں چالیس پچاس سال پہلے جس قدر آج چاندی کی قیمت کم ہے اس سے پہلے اتنی قیمت نہیں کم تھی اور سونا اور چاندی کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا تھا اور ممکن ہے مستقبل میں چاندی کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے ممکن ہے کوئی چیز کسی کے بارے میں انسان یقینی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لہذا یہ فرق ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر یہ جو دونوں کے درمیان جو گیپ اور زیادہ فرق ہے یہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں بہرحال یہ فرق صرف اس وقت ہوگا شروع میں باقی میں انسان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا مثال کے طور اگر آدمی کے پاس پانچ لاکھ روپئے ہے چاہے وہ سونے کے نصاب کا اعتبار کرے چاہے چاندی کے اعتبار کرے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے ڈھائی فیصد کے لحاظ سے کاٹ دینا زکات شروع کرنے کے لیے فرق پڑ سکتا ہے لیکن آدمی کے پاس جب سونے کا نصاب آ جائے اسے زیادہ ہو ایسی صورت میں زکات نکالنے میں دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پچاسی گرام سونے کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا اس طریقے سے کوئی بھی کرنسی ہے اور سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اس کے اندر ڈھائی فیصد زکات دیتا ہے چونکہ انسان مال کمانے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس لیے اس کے اندر شرح زکات کم رکھی گئی ہے یعنی ایک لاکھ روپئے میں ڈھائی ہزار روپیہ انسان کو زکات دینا ہے ایک لاکھ روپئے میں ڈھائی ہزار ڈھائی فیصد انسان زکات دیتا ہے زکات کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سال میں گزر جانا یا سال کا گزرنا سال کے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مال پر سال کا گزرنا بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ کہ سال میں ایک مرتبہ انسان کو زکات دینا ہے یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے اگر یہ لیا جائے کہ ہر مال پر سال کا گزرنا تو انسان کو ہر مہینے زکات دینی پڑے گی اس مہینے میں انسان کے پاس پانچ لاکھ ہے اگلے مہینے میں چھ لاکھ ہو گیا اس کے بعد چار لاکھ ہو گیا پھر تین لاکھ ہو گیا انسان کا پیسہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے لہذا اگر یہ کہا جائے کہ ہر مال پر سال کا گزرنا تو اسی صورت میں گویا کہ ایک بندے مومن کو ہر مہینے زکات دینی پڑے گی لہذا اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ انسان کو زکات نکالنا ہے جس طریقے سے انسان جانور کی سال میں ایک مرتبہ زکات دیتا ہے جس طریقے سے غلہ جب جب پیدا ہوگا پیدا ہونے کے بعد انسان اگر نصاب کو پہنچے گا اس کو زکات دے گا یہی معاملہ سونے اور چاندی کا بھی ہے اور سامان تجارت کا بھی ہے کہ سال گزر جائے اور سال میں گویا کہ ایک مرتبہ انسان کو زکات دینا پڑتا ہے یہ ہے سال کا معنی اور مفہوم یہ ضروری ہے کہ ہر پیسے پر سال کا گزرنا ممکن ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ رمضان کے ایک مہینہ پہلے آ جائے اس پر بھی آپ کو زکات دینی ہے جو چھ مہینہ پہلے تھا اس پر بھی آپ کو زکات دینی ہے تو اس طریقے سے رمضان کا مہینہ انسان متعین کرے کہ رمضان کے مہینے ہم نے زکات دینی ہے جب رمضان کا مہینہ آئے تو اپنے سارے بیلنس کا وہ حساب کرے اور یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ سیونگ اور بچت پر ہوتی ہے آمدنی اور تنخواہ پر نہیں ہوتی ہے ایک آدمی کی تنخواہ دو لاکھ روپیے ہے لیکن اس کا خرچ زیادہ ہے ہر مہینے اس کا خرچ ہو جاتا ہے بیماریوں میں علاج میں تعلیم میں یا اس طریقے سے بچوں کے خرچ پر خرچ ہو جاتا ہے تو ایسے اور بیلنس نہیں ہو پاتا تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے جو سیونگ اور بچت ہوتی ہے اس پر انسان زکوٰۃ دیتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا اب ہم اب چاہیے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ کا نقد کا جو کچھ بھی ہمارے پاس پیسہ ہے ہم اس کا حساب کریں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اگر ہمارے پاس میں مثال کے ذریعے صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پانچ لاکھ ہمارے پاس پیسہ موجود ہے اس پانچ لاکھ پر ڈھائی لاکھ ڈھائی پرسنٹ کے لحاظ سے ہمیں زکات دینی ہے پانچ لاکھ ہمارے پاس کیش ہے ہمارے پاس پچاسی گرام سونا بھی ہے چاہے وہ زیور ہو یا جو بھی ہو اس پر بھی انسان زکات نکالتا ہے پچاسی گرام سونے کی قیمت دو لاکھ ہم نے طے کی اب ہمارے پاس گویا کہ سات لاکھ روپیہ ہو گیا ہمارے پاس کچھ چاندی بھی ہے اس چاندی کی قیمت مان لیجیے پچاس ہزار روپیہ ہے اب ہمارے پاس گویا کہ ساڑھے سات لاکھ روپیہ ہو گئے ہمارے پاس پلاٹ ہے وہ پلاٹ جو ہم نے تجارت کے لیے رکھا ہے بیچنے کے لیے رکھا ہے اس پلاٹ کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی کرنٹ قیمت ہوگی اس کو بھی آپ شمار کریں گے فرض کریں پانچ لاکھ کے پاس آپ کے پاس جو ہے پلاٹ ہے اب وہ پانچ لاکھ اور یہ ساڑھے سات لاکھ گویا کہ ساڑھے بارہ لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہوں گے آپ کے پاس جتنے پلاٹ ہوں گے وہ سارے پلاٹ جو آپ نے بزنس کے مقصد کے لیے رکھا ہے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی میں بیچ دوں گا یہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے کہ آپ زمین لیتے ہیں بیچتے ہیں خریدتے ہیں تو اس کی کرنٹ ویلیو کا اندازہ کیا جائے گا چار لوگوں سے پوچھا جائے گا اور اگر آپ خود بازار میں ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو انسان کو خود اس بات کا اندازہ رہتا ہے تو اس طریقے سے انسان اسے بھی زکوٰۃ کے مال میں شمار کرے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی دکان ہے بکالا ہے کمپیوٹر کی دکان ہے کوئی بھی دکان ہے اس دکان کے اندر جتنا پاس جتنا آپ کے پاس مال ہے اس مال کو آپ کاؤنٹ کریں گے اس مال کو آپ کاؤنٹ کریں گے دس لاکھ کا مال ہے گویا کہ آپ کے پاس اب اور زیادہ گویا کہ بائیس لاکھ آپ کے پاس ہو گیا تو اس اس مال کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے کیونکہ وہ مال تجارت کا ہے اسے خرید و فروخت کرتے ہیں اس سے آپ کو منافع ملتا ہے لہذا اس پیسے کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے سب کچھ نکالنے کے بعد جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوگا اگر وہ پچاسی گرام سونے کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اسی صورت میں انسان کو ڈھائی فیصد زکات دینی پڑتی ہے اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے تو اس پر زکات نہیں ہے اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے غلہ کھیتی باڑی کی آپ نے زمین لیا ہے جب آپ کھیتی کریں گے اور جب غلہ پیدا ہوگا تو اس غلے پہ کے اوپر آپ زکات دیں گے اگر نصاب کو پہنچے گا اگر آپ نے زمین کسی کو کرائے پر دے دیا ہے تو اس کرائے پر آپ زکات دیں گے اور اپنے بیلنس کے ساتھ اسے بھی آپ شمار کریں گے یہ آپ کے پاس فلیٹس ہیں فلیٹس آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے تو اس کرائے کو بھی آپ کے پاس جو بیلنس ہے اس کے ساتھ شمار کریں گے اور اس طریقے سے انسان کی زکات نکالے گا اگر آپ کو کسی کو قرضہ دینا ہے آپ پر قرضہ ہے کسی کا تو اس کو آپ اتنا مائنس کر دیں گے کیونکہ اس پیسے کے مالک آپ نہیں ہیں فرض کریں آپ پر دو لاکھ قرض ہے آپ اس دو لاکھ کو مائنس کر کے زکات دیں گے اور اگر آپ کا کسی پر قرض ہے اور وہ قرض ملنے کی امید ہے تو آپ اسے اپنا مال شمار کریں گے اور اسے زکات دیں گے اور اگر ملنے کی امید نہیں ہے جس آدمی نے آپ سے قرضہ لیا وہ آدمی فقیر ہو گیا روڈ پر آ گیا شہر چھوڑ کر کے بھاگ گیا اس کا نام و نشان نہیں ہے تو ایسے مال پر زکات نہیں دی جائے گی اور جس سال اگر وہ دے دے گا دو چار دس سال کے بعد اس سال کی آپ دے دیں گے آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے اور آپ کا کوئی مقصد وعدے نہیں ہے کبھی کبھی کہتے کہتے ہیں ہیں گھر بنائیں گے بیچیں گے کبھی کچھ کہتے ہیں اگر مقصد وعدے نہیں ہے تو جس سال آپ اسے بیچیں گے اس سال آپ زکات دیں گے اور اگر زکات سے بچنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی گھر بناؤں گا کبھی کچھ کروں گا تو اللہ براہین نیتوں کو جاننے والا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا بہت سارے لوگ نیت بدل لیتے ہیں کہتے ہیں کہ لیا تھا خریدنے بیچنے کے لیے لیکن جب زکات دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر گھر بنانا ہے تو میرے بھائیو ہم اللہ ہر برامین کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ ہماری نیتوں سے ہماری تمام چیزوں سے واقف اور آگاہ ہے اللہ جو طریقے سے کسی کو مال دے سکتا ہے اللہ اربان مال لوگوں سے چھین بھی سکتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کے اندر اللہ ابامین کے حق ادا کرے تو اس طریقے سے انسان کو زکوٰۃ نکالنی ہے اگر آپ نے زمین پلاٹ خریدا ہے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بعد میں دکانیں بنا کر کے بیچوں گا یا فلیٹ بنا کر کے کرائے پر دوں گا بیچوں گا وہ بھی آپ کا تجارتی پرپز ہے لہٰذا اس پر بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے ہر سال ہر سال اس پر آپ زکات دے کریں گے کیونکہ زمین کی قیمت بڑھتی رہتی ہے زکات آپ کنہیں دیں گے یہ بھی اہم ہے ہمارے لیے جاننا اللہ رب نے سور توبہ کے اندر بیان کیا ہے آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکات دی جاتی ہے میں دو قسم کے لوگوں کو بیان, بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ ماتا ان نما صدقات اور الفقرا والمساکین کی صدقات یعنی زکات کن کے لیے فقرا اور مساکین کے لیے اللام علی علیہ چلے سب کو بتا دیں اللہ علیہ علیہ اور جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والے ہیں المولف سے قلوب ہوں اور وہ لوگ جن کی تعلیف مقصد ہو ان کے دلجوئی مقصد ہو جیسے کوئی نیا مسلمان ہے اسے آپ دے سکتے ہیں یا کوئی غیر مسلم ہے اسلام کے بارے میں اچھا جذبہ رکھتا ہے اسلام کی خوبیوں کو سمجھتا ہے اور قریب ہے کہ انشاءاللہ اسلام قبول کر لے گا ایسے غیر مسلم کو بھی آپ نکات دے سکتے ہیں علمط قلوب و فلغاربین اور جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں مقروض ہیں اور ان کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں انہیں بھی آپ زکات دے سکتے ہیں ولغا وفی سبیل اللہ اور اس طریقے سے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ سے مراد جہاد کی راہ ہے یا اس طریقے سے جہاں سے دین کا کام ہوتا ہے اہل علم نے بیان کیا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے وہ اپنی سبیل اور جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب نے زکوٰۃ کا انحصاب رکھا ہے فقیر اور مسکین کسے کہا جاتا ہے فقیر اور مسکین کا معنی مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ مسکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی کوئی آمدنی تو ہے اور اس کا خرچ چل جاتا ہے لیکن اگر اچانک اس کے پاس کوئی کام آ جائے اس کو نہ کر سکے اچانک کوئی گھر کا آدمی بیمار ہو گیا ڈلیوری کا معاملہ آ گیا علاج کا معاملہ آ گیا تو ایسے آدمی کو انسان زکات دیتا ہے اس کے لیے جائز ہے زکات لینا فقیر مسکین کے مقابلے میں اور زیادہ تنگ دست اور محتاج ہوتا ہے فقیر اسے کہا جائے گا جس کے پاس آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہ ہو مسکین وہ جس کے پاس آمدنی ہے بڑھ روزگار ہے وہ ڈیوٹی بھی کرتا ہے نوکری بھی کرتا ہے لیکن جتنی تنخواہ ملتی خرچ ہو جاتا ہے اور پورا خرچ برابر سرابر ہو جاتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے لیکن اگر کوئی کسی مہینے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو ایسے آدمی کو بھی انسان زکات کی رقم دے سکتا ہے زکوٰۃ انسان اگر اپنے لوگوں کو دیتا جو مستحق ہیں تو اس میں انسان کو دوہرا عجر ملتا ہے اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہو تو انسان کو دوہرا عجر ملتا ہے ایک رحمی کرنے کا اور ایک صدقہ کرنے کا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسکین ہوں یا فقیر ہوں اگر زمرے کے اندر آتے ہیں تو انسان انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہے اور ہر وہ آدمی جس کا نام نفقہ آدمی کے ذمے ہوتا ہے اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کن رشتے داروں کو زکات دے سکتے اسی کا میں جواب دے رہا ہوں ہر وہ شخص جس کا نام نفقہ اور اس اس کے کا خرچ آپ کے ذمے ہے آپ اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کو آپ زکات دے سکتے کن کا خرچ آپ کے ذمے ہے آپ کی بیوی کا خرچ آپ کے ذمے ہے لہذا اپنی بیوی کو آپ زکات نہیں دے سکتے لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے اگر اس کا شوہر غریب ہے کیونکہ بیوی پر شوہر کا نام نفقہ نہیں ہے شوہروں پر عورتوں کا نام پر ذمہ داری ہوتی ہے مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے عورت پر نہیں ہوتی لہذا اگر کسی کا عورت مالدار ہے شوہر غریب ہے تو عورت اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے لیکن مرد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا نمبر ایک نمبر دو ہمارے ماں باپ ماں باپ کا خرچ بچے اور بچیوں کی ذمہ داری ہے جس طریقے سے ماں باپ نے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا بچے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں ان ماں باپ کا خرچ بچوں کے ذمے ہے بیٹیوں کے ذمے ہے ایسی صورت میں بچہ اور بچی اپنے ماں باپ کو زکات قطع نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے نمبر تین ماں باپ ہیں ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں ان کا بھی نام ہفتہ ہمارے ذمے ہے جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں یا جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک ان کا نام نفقہ ہمارے ذمے ہیں چھوٹے ہیں تو بھی اور بڑے ہونے کے بعد بھی اگر ان کے پاس کوئی برسر آمدنی نہیں ہے یا اس طریقے سے کوئی اور چیز نہیں ہے ایسی صورت میں والدین کے پاس اگر مال ہے پیسہ ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اس وقت تک کفالت کریں جب تک کہ بچہ خود کفیل نہ ہو جائے جب تک کہ بچہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے لہذا بچوں اور اولاد کی کفالت بھی جس کا ہمارے ذمے ہے ماں باپ کے لہذا ان کے اوپر بھی زکات دینا جائز نہیں ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام لوگوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں آپ کا بھائی آپ سے الگ ہے آپ کی بہن آپ سے الگ رہتی ہے آپ انہیں زکات دے سکتے ہیں جو بھائی آپ کے ساتھ رہتا ہے جو بہن آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ اسے زکات نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہے اللہ یہ کہ اگر اس کا کوئی اپنا انفرادی معاملہ ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی خرچ ہے جیسے بیمار ہو گیا دس ایک لاکھ روپیہ چاہیے آپ جا کر کے ڈاکٹر کے پاس فیس جمع کر سکتے ہیں اس زکات کو کیونکہ وہ اس کے لیے خاص اس کا مقصد ہے اور وہ وہ پیسہ کھانے پینے میں استعمال نہیں ہو رہا ہے اگر کھانے پینے میں استعمال ہوگا گویا کہ آپ اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں لہٰذا یہ چیز جائز نہیں ہوگی تو اس طریقے سے جو رشتے دار جن کا خرچ آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اگر دیں گے آپ کو دوہرا عزر ملے گا ایک شلا رحمی کرنے کا بھی اور ایک زکوٰۃ اور صدقات کرنے کا عام طور سے ہم دور کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں ہمارے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں لہذا ہمارے رشتے داروں کی ذمہ داری میرے بھائیوں ہماری ہے اپنے لوگوں کی ہے لہذا ان کا حق ہے اگر آج آپ ان کا حق ادا کریں گے کل اگر ہم غریب اور فقیر ہو جائیں یہ بار اللہ تعالیٰ جسے چاہتا دیتا ہے اور جسے چاہتا چھین لیتا ہے اگر آج آپ حق ادا کریں گے کل لوگ بھی آپ کا حق ادا کریں گے یہ زکوٰۃ کے بڑے اہم کچھ مسائل تھے جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مالداری نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزت و عطا فرمائے ہمارے امال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو خطائیں اور جو کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے امین رب العالمین بارک اللہ علیہ القرآن ونافان ویات فرقیمانیا الحکیم ان انتار جواد الکریم ملکم ملکمبر الرحیم

عباد الله رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وذكروا يستجيب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما